مسلح مبنی ہے وہ بھی علاقہ دے باقی سارا نظام ثابت کر دیا ہاں ہاں مطلب اچھا مطلب بالکل جائز ہے سر مسلحت کے تحت جھوٹ بولنا جائز ہے یہ ہماری کتابوں کا فتوا ہے ایک دوسرا سوال ہے جی نبی پاگل اسلام کے اسلام میں بیان کر دیا بندہ گال کر سکتا آپ صلی اللہ علم بیان کرتے ہوئے بندہ ڈال نہیں کر سکتا اور سنو ایک حدیث الفاظ بیان کر حدیث کے الفاظ بیان کی کر میں کہتا ہوں اور بل شیطان عجیم ہدا کرا کر قرآن فسٹ بلّہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان سب سے برے اس مخلوق کا نام ہے کہ نہیں یہ اعوذ باللہ من الشیطان وزیم حدیث پاکج ہے کہ نہیں ہے نا پھر جب نماز پڑھتے ہو نماز سب سے بڑی عبادت ہے کہ نہیں اس میں کہتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا آیت آ جاوے قرآن مجید دی ویدا خلو الہ شیاطین جب وہ شیاطین کی طرف تنہا ہوتے ہیں دسو جدو ہوں تو ایک دیکھ حدیث پاک نال گال کڈنی ایک کے خود حدیث پاک دے قرآن دا جز ہو گئے ارے بھائی اس کی بات ابھی تو اس کو تجھ کو پتا نہیں ہے کہ گال کنو آدھے میں تین دسا کہ گال کنو آدھے میرے دشمن انہوں دا سوال کر ہوں آ گئی جناب کے کال ایک ہوں بیان واقعہ ایک ہوں گال گال آدھے ایک بندہ شریف ہے انہوں میں آخا بدماش یہ آخا گے گال ایک بندہ سچا ہے میں آخا جھوٹ ہے آخا گے گال ایک بندہ اپنی تکتا نہیں دوجے کی ویکتا نہیں انہوں آخا گے میں جی آخا میں کئی بار انسانی آخا گے گال نا اگر بندہ کنیارے نو کنیار آخنا دلے نو دلا آخنا شریف نو شریف آخنا جی اے گال ہے تے دنیا میں سب تو پہلی گال مذہب کا ہے یہ مذہب سے تینو آخیا اتنی بڑی عبادت گزار کو کہے شیطان شیطان گال ہے کہ نہیں یہ گال نہیں تو کسی نو آ کے خیر نہ لا جاؤ پتہ لگ جاتا شیطان ساریاں گالا ایک پاس ہے کلا لفظ شیطان اے قران اے گال کری ویلا خلاو الا شیاطین ہیں ملذی منافقین دے جڑے سر گھنے سان نا مدینے والے انہاں نو اللہ نے فرمایا شیاطین ہن دسو شیطان جنو اجو دے کول کیڑی خیر ہوندی ہر کس دا شر ہوندا کہ نہیں ہن ہو گیا ایندا مطلب ہے باقی دے خلاف بیان یہ گال ہے جھوٹ ہے موافق واقعات یہ حقیقت بیانیا جھوٹ ان جڑے گالا ہیں ایک اصا ان گالا پیش کریں گے ایک اصا ہوں اصا جی گال کٹنے ایمانداری نہ دس کسی ویل کے سفت نال لا کے گال کٹنے یا بلا وجہ کٹنے کہ اس بندے کا ایک فیل ہے اس بندے کی ایک سفت ہے اس بندے کا خلوک ہے اس بندے نے یہ عقیدہ ہے اگر وہ عقیدے میں بد ہے تو ہم اس کو کافر کہتے ہیں مشرق کہتے ہیں ظالم کہتے ہیں اگر اخلاق ہے تو ہم اصل کو ظالم کہنے ہیں جھوٹا کہنے ہیں کنجوس کہنے ہیں بکیل کہنے ہیں اگر وہ معاملات کے بیچے تو ہم اس کو خائن کہتے ہیں قذاب کہتے ہیں جھوٹا مکار فریبی آنے ہم دیا کہ نہیں یہ مطلب ہوئی ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے برائی کا کرنا حرام ہے برائی کا کرنا حرام ہے برائی کا بتانا فرض ہے برائی کا بتانا فرض ہے تو جب تک برائی کا نام تعارف نہیں کراؤ گے جناب تو حکم کے میں لاؤ گے ایک بندہ آتا ہے بابا جی اللہ ولی پنڈ لے ڈنڈے پڑو گے کہ حلوا اور ولی کے حلوا ہی لے جاؤ گے نا یہ کوئی آ کے بندہ چور آیا کی حلوا پڑو گے ڈنڈا کھلے تو بھائی ایک لفظ نے سارا کچھ کرا دیتا جنڈے پڑا دیتے ایک لفظ نے آ جانے اس معاشرے کے ماحول کے محول بیٹی تو لا کے کیبل تک مسلمان کی دھی بہن نچتی پی ہے ٹپتی پی ہے اس میں ترقی سمجھ دن علم ہے وہ قانون ہے وہ تحفظ ہے پڑھام والا بھی آپ کا دعویٰ مسلمانی کرتا ہے جو پڑھا رہے ہیں انہوں نے اسلام یاد رکھی ہے وہ کپڑے لا دیے چٹیا چٹیا کپڑے لا کے ہندو نال جانے اسے ڈرامے فیلے میں ہندو تلے آتا ہے اتنے آدمی چمی چومیے چٹتی ہے رات کو کلبا دے جنا شراب پی کے واپس آدھے نے

قانون ہر سال کجرا کتنے کروڑا روپیہ ملک دے خزانے چو جانا ہے نہ مسجد کتنے آتا ہے نہ مدرسے کتنے نہ مولوی کتنے وہ کہہ رہے پھر دسو سارے اس معاشرے خدا رسول نو گالاں کڈن والے امبیا اولیاء نو کڈن والے صحابہ والے بیت نو کڈن والے امبیا اولیاء نو کڈن والے قرآن مجید نو کڈن والے کیونکہ ہر کافر خدا رسول گال کٹے گا ہر کافر گال کٹے گا ہر بد مذہب جو صحابہ کا دشمن ہے صحابیوں کو گالی دے گا جو ازواج متارات کا دشمن ہے وہ ازواج جو پاکستان ہے جتنی شیعہ نے جیتا وہ صحابہ ازواج ان گالیاں نہ کٹنا انہوں کا مزہ پورا ہوں ہاں، خدا رسول کو گالیاں صحابہ کو گالیاں وہابی اہل خبیر جتنے جیتا کو امام اربا امام حنیفہ دی تنقید نہ کرا اسلاف نو ساڈے داتا صاحب امام احمد دا اسلاف نو گالیاں نہ کڈن مشرک تے بنت تے بت نہ کر تاں دا مزہ بن گیا یا خدا رسول صحابہ اہل بیت ازواج مطہرات ان کو گالیاں دینے والے کون ہیں جہاں ان کو مذہبی حقوق حاصل ہیں سیاسی حقوق حاصل ہیں معاشرتی حقوق حاصل ہیں معاشی حقوق حاصل ہیں وہ افسر بھی ہیں وہ جج بھی ہیں وہ وکیل بھی ہیں وہ تھانے دار بھی ہیں خدا رسول گالیاں دین والے وہ سارے حقوق پاکستان لیندے نے انہوں نے جڑا خدا رسول کو گالیاں کھڑنا نے جڑا گالی کھڑے وہ تے جھوٹ کے نہیں وہ تے سچ کے تو یہاں یہی نظام تو ہے کہ جھوٹے حاکم ہیں سچے جیل بہن کیونکہ یہاں پاکستان کا مطلب یہی تو ہے کہ سچا زرداری صدر ہو اور مولوی کی ناکہ بندی ہو رہی ہے داڑھی کی وجہ کیا سچا ملک کے سن ہاں؟ کے زرداری صدر ہے داڑھی جا لیتی چیک گے بھائی ادھر آؤ کیا بولا حواس باختین زبانہ تنگن عقل خاموش ہے چسپ

اُن ماں نو چھوٹی ماں دیا گال چھوڑیے پتا نہیں پی ایچ ڈی کی ساری گپ شپ والا جنتی بھی ہے کہ سے ملا جنتی بن جائے چاول کھاوے کھا جنتی بن جائے ہر پانچ سال بعد بادشاہ منتخب کرے سد کے جا جیت جزیر جنگل دروازے بند ہیں یہ ہے کہ نہیں جو واقعات بیان کیا کرتا مشاہدات واقعات آمدنا خوا سب جانتے ہیں پھر ایمانداری ملتا بولنے میں کیا کے جا رہے ہیں دہشت گرد آنے کہ نہیں ادھر یہ بھی کافر کو کافر نہ کہو مولوی کا کی نا ہے مولوی دہشت گرد ملا کٹ پونجیے کولا اوزیے ختمیے ہے نا جی رجت پسند قدامت پرست پتھر کے دور کے پجاری یہ کنہ نام ہے یہ نام ہزم ہی ہو گیا کار مایا پیپسی کولا پیتی بغیر پیتے سارا کچھ ہزم ہو گیا دس جتنی پاکستان اخبارات ہیں جتنی ریڈیو کیبل کرائی کلاب ان اور تنا ترقی آ جائے اور جو کچھ حال ہوتا ہے اس کو سب کو علم اور ترقی سمجھتے ہیں اور مذہبن جائز سمجھتے سچا کیونکہ کنجرا پاکستان دی ہیرا منڈی جاؤ تو سوائے تو دامن دے کوئی کام ہے کیا لگ جائے دورے اٹھاوی ہزار عورتوں لائسنس مل رہا علی مرد مومن بنا کا لائسنس چوری کا لائسنس کہاں زنا زنا عربی زبان کا لفظ ہے جب دیسی ترجمہ کرو کی بنے گا چودنا کی بنے گا چودنا چودن دے اشباب سارے پیش کر دیتے گئے نے چودن کے نام سے نفرت ہے اس کو کیا کہو کہو بھائی یہ لو میرج ہے یہ کیا ہے بھائی یہ فرینڈ بوائے ہے ایک ہی ہے یہ جی فلم ہے بھائی یہ کیا ہے یہ بھی ڈرامہ ہے یہ کیا ہے وہ کپڑے میں کوڑی دے وڑ جانا ہے کوڑی وہ کپڑے وڑ کے چمی گٹا پہ کر دیں یہ کیا ہے یہ تین ہے یہ پاٹ ہے وہ ہزم ہر گھر دے ہر وقت مردوں دے اگے عورتوں دے اگے 30 روپے سی ڈی جی دے ہزار دی کمپیوٹر لے کے چودن چوداون دا چوبیس گھنٹے کام ویک ہزار ہے لطف اندوزی مزے نال کیتا جا رہے اس کو کہہ رہے ہیں ترقی اور شعور چودن دا ترک چودن دے اعمال کتنی ہیں وہ ریڈیو تو لا کے کیبل تک دس میں سارے چودن دا استاد ہے کہ نہیں چودن دے اسباب سارے دے ہی تیرے ترجمہ تک کرو تے غصہ لگ جاتا او بے غیر تیرا لے نہیں بے غیر تیرا دیسی ترجمہ کرو اے گالاں جان رہی ہیں ایکٹر ہے جی ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بہت نامور آدمی ہے یہ ترجمہ تک کرو یہ جی کنجر ہے گالا نکال دیتی پھر کی ایمانداری دس تیرے اچھے پچھلے پرناب رضا دا بل پاس ہو جاتی ہے رناب رضا کیا ہے کہ لڑکی لڑکا راضی ہو جائیں توتے پھرے رات دن اگر کوئی اس کی طرف انگلی کرے گا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا وہ قانونی مجرم ہوگا جو ان کا قانونی حق ہے قانونی اور قانونی حق کے پیچھے ترو قانونی حق کے میں بن ہے فوج بچ چدوا بن رہے جنہیں مطلب ہے فوج اگر کوئی کسی کی بیٹی کو چودے گا تو بیٹیاں مشترکہ ہوں کہ نہیں اللہ پاک قرآن فرماؤں مل مومن اخوتن بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو جو مرد بھائی بھائی ہو تو رنا کیا بن سکیں بہنا بن سکیں کہ نہیں بن جان گیا نا یہ مطلب بہنا دو ہو گیا ایک نشبی ہوگی ایک کلمے والی ہوگی جہاں نشبی چدوا وہی بہن چوتھ ہے جہاں کلمے والی چدوا وہ بڑا بہن چوتھ ہے مینو دس جی آخر منڈے چدوے دے پن کلا انٹرنیٹ جو پاکستان میں جنا دے چود خانے بنے کھڑے نے سب چودن والے کون ہو گئے فوج پولیس جج وکیل تھانے دار فیکٹری والے نظام والے پاکستان کے تاڑی والے ملا پیر جھاڑیاں والے وہ قید اعظم جس کو قید اعظم کہتے اسی کا ملک ہے اسی کا قانون ہے اسی کی ساری تقویت ہے اسی کی ساری نسل ہے اس کو تو سبھی ماننے میں متفق ہے نا اس کو لے کے سر سرسور سب سے پہلا کافر جی کافر اعظم اعظم مصر دوسرا ان دو کافی تو ساری نسل انہوں تو پیدا ہو پہ رضا جو کسی کی بہن کو چوتا پہ دینا مطلب ہے پاکستانی قوم جیڑی جیڑی میں شریک ہے کسی قسم دے نال دامے دل میں خود میں کس طریقے شریک ہے وہ سب کیا بنے گے بہن چوت بنے گے کہ نہیں اگر وہ کسی کی ماں چودوا رہی ہے تو ماں چوت بنے گے کہ نہیں بن جاؤ گے نہ میرا سن اتنے کا مطلب ہے جہاں انگریز کے قانون تہذیب تعلیم نال متفق ہے سب سے بڑا بہن چود ہے سب سے بڑا ماں چود ہے سب سے بڑا نانی چود ہے سب سے بڑا دادی چود ہے کیوں کہ انگریز ماں چود ہے کی ہے اتنے دن کے حقوق ہیں تاڑیاں دی تاڑیاں دی گونج دے دنا کا بل پاس ہوتا ہے منڈا منڈے نال کڑی کڑی نال اکثریت کا بل پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے منڈا منڈے تے کڑی کڑی دے کڑے تاڑی وج جاندی ہے نہیںڑے ہاں، کیا میرا بھائی اتنا جگہ گالا کٹ دیا نا شریعت کی روح نال آسانی کٹیں گے یہ جب پیرت اندر ابل بھی کھڑی ہے بلا جدو سنی دے حالات بغیر کال جو کوئی چارہ نہیں رہنی بغیر کال جو کوئی تو ذرا ایمان دی آئینہ کلا کے تھی معاشرے کو پھر دفترہ نو پھر قوم دے اجتماعی دارے نو پھر پھر گال گال کٹ کے سوائے گال دے تین کچھ نظر ہی نہیں آنا کیونکہ قوم جتھے پہنچی کھڑی ہے اتنے چور دیوار دے چڑھے ہوئے یاسین پڑھ کے سناؤ گے نہیں نہیں انہوں اخلاق کا درخت دیو ارے بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام میٹھے میٹھے اسلامی بھائی نیچے اتر رہیے گا یاسین شریف سنا جیے گا کبھی چور نہیں جی؟ چور کو بھی کچھ مسلمان کرنا چاہیے بھائی کہ ڈنڈا پھڑو گے اوے چور آیا چور آیا جیڑا آوے گا کنجر کھلا پھڑی ہوندا ہے میں کیا دل لیا وی لے دیسی چور کیتے کھلا ہے وی لے دی چور کیتے پھول بھی ہے بچہ بھی ہے پیسہ بھی ہے دولت بھی انگریزی سکول والا وی لے دی چور دنیا دا لٹیرا کٹیرا مرےلا امریکہ یہود نصارا جڑے دنیا وچ عزت ملت مذہب دے منڈیاں لا کے پوری دنیا دے کروڑا انساناں دا قاتل ہے کروڑا انسان دے خون چوس چوس کے تے اپنے بینک بھرے ہوئے ہیں کوئی صدر ہے کوئی وزیر اعظم ہے کوئی کہڑا ہے کوئی کیڑا ہے دلائتی چور حرام دا جنہیں کروڑا روپیے چکے نے وہ پانچ روپئے دے چور نو ہے تیرا بیڑا کر کو اج چوری کرے گا ہے چور دیا پترا قوم دلی اٹھتی انہوں مار دی ہے چوری کی تھی جیڑا پوچھتا کھلا تو کیوں اخلاق یاد نہیں آتے ایک الفاظ ننگے ایک بندے ننگے اور ننگے بندے ہو جاون تے لفظ ننگے ہوندے نے ننگے نو ننگا ہی آکھو گے جے تساں لفظ دے کپڑے لفظ نو کپڑے پوا دتے نا تے بھین چود قوم جتھے پہنچے تاد تے پہنچے جے ننگے نو ننگا آندا چور نو چور آندا چور ہوندا گھر وڑدا تو بندے ننگے لفظ نو کپڑے پوائے ہوئے نے تقدس دے یہ انگریز دی چال ہے اسلام انج نہیں ننگا آیا تو ننگا ہی آخر اس کو صداقت کہیں گے یہ دنیا کی سب سے بڑی ہے ہاں۔ چور نو مہمان بنا دیتا ہے مہمان نو چور بنا دیو چور آیا مہمان ہی لباس پوچھا لباس ویستے ہو ٹھیک ہے بھائی دعوا مہمان ہی کرے رات نو گٹی سامان سامان چوک کے لے جائے سویرے کوئی تمہیں پوچھے کون آ کے گا چور آکو کہ مہمان آکو گے ٹھیک ہے ہائی چور آیا مہمان دی شکل لے جاؤ لکھ تو ساڈے وہ دعوے ہونے قسم والے کدی اعتبار کرو گے کم نو ویکو گے کم چورا والے تے نہ ولیاں والے ارے میرے بھائی گالا سالا وہ کڈے خدا رسول نو امت نو عملی طور تے کئی شکولی کافر حرام دے بچے ہندو نو رنا پیش کرن سکھاں نو پیش کرن بودھ نو پیش کرن مجوساں نو پیش کرن رنا مسلمان جا بیٹیا شکول چاون چتواون ہندو سکھ یہودی مجوسی انگریز دے نال عراق افغان افغانستان انگریز آدھے نے یہود نشارا آدھے نے مسلمانوں کے گھروں گھر کٹ کے مسلمان کی عورتوں چود کے جنا کر کے برکے لا کے پھر آدھے نے بتاؤ اسلام اچھا یا انگریز تہذیب اچھا؟ جی، مغربی اچھی غیرت جنازے نکل گئے نے تم لفظوں پہ رو دو گالا اس بے غیرت قوم نو جہاں گالا کٹ دیا نا دلہ آدھے تلے تو پوچھ شرم سارے

حالات پڑھ دین درود پڑھ دین نہیں نہیں درود پڑھ دین آنے والے یار پڑھتے پوری دنیا بچ مسلم نہیں امت پھر امت خواص ہونے اولیاء دیاں گھراں دے گھر اج جا کے ویک کیبل لگیاں ہوئی نے تے انہاں دی عورتاں فلم انڈسٹری تے کام پیاں کردیاں نے اے میں نو دس بھی گلاب کون ملے سی سانو گالاں دا صرف او آندا جڑا غیرت گھٹ رکھ ہے یا معاشر نہیں ہے یا معاشر نو ویکھے گا نا اچھے لفظ چھوٹے جو اسی بیان کرنے او چھوٹے اتنے لکھو کھاؤ روزانہ علم سند اتوں ادھر قانون پیرا را چیز چتوا پتا میرا بیٹا چوتتا ہے چتوان والی چتوا پتا میری بیٹی پہ چتوا پیچوی ہے کم کم بے خبری نال ہے کیوں کہ جس کے لفظ ننگے ہو سا لفظ ننگا ہونا مجبوری ہے جنہیں چور نو ولی آخنا ہے نا انہوں نے چوریاں کرائیاں نے دنیا میں جنہیں چور نو چور آخیا انہیں کدی چوریاں نہیں کرائی یہی گل ہوتی عزیز آپ قرآن کی طرف آؤ قرآن عبادت ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تلم باد ازالے کا غنی ولید بن مغارے دے دس نو برائیاں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے تلم باد ازالے کا غنی پھر یہ حرام زادہ بھی ہے حدیث نال گالاں کڈنا تے میں تے قرآن دے وچ گال ہے اب اس کو گال نہ کہیں گے اس کو کہیں گے بجانے حقیقت ولید بن مغیرہ وہ بہن چود خود واقعی حرام زادہ تھا انہیں ماں کو گیا اس کہا محمد رسول اللہ جیڑی بھی گال کرتا ہے گال سچی ہوں دیئے دس میں کی دا پوتر اسا تیرا پیو ہا پسرا قید اعظم ہا تے وہ دے بچوں مال جائیداد بڑا ہاں تو میں پھر کسی اور تو پوا لیا میرا سفارش کرنا بس اللہ میرا خدا رسول خدا دی توہین کرے پھر اس بے غیرت دی توہین خدا دی سنت ہے کی ہے تو حدیث وچ گال حدیث دے نال گال ایدی گل پیا کرنا ہے میرا سائیں اکا زبان ہے قرآن ہے اس میں زنا کا ذکر ہے اس میں تنظیر کا ذکر ہے یہ پلیتوں کے ذکر بھی پلیتوں کے ذکر سے الفاظ پلیت نہیں ہوتے تنظیر تو شیطان وڈا کے چھوٹا ہے شیطان کی تو ذکر کوئی نہیں تنظیر کو چھوڑ خنزیر تے ولا بھی آندا ہے میرا اللہ میرا رب تو ہے شکولی تو پوچھو تو خنزیر تو بات کر رہے مولوی نو دہشت گرد فتوا والے سب تو پہلے یہود نصارا پھر ان کی ضروریت یہ کالج والے دہشت میرے بھائی اصل سے ہوتی ہے بندے سے نہیں ہوتی دہشت نہیں ہوتی ہے دو بندے آدھے نے پتو کی اس محلے چوری کر کے جانے بندے دو ہیں مسافر بندے گھر والے ہیں دس چوری وہ کر کے لے نے سامان وہ لٹ کے لے جانے نے پھر یہ مطلب بندے پا دے جسلا دہشت اصلے بھی ہوں دس بندے دس مقابلے آن دہشت نہیں ہوئے گی اصلے کی دہشت ہوگی تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑی دہشت گردی اصلے سے دس اصلہ مولوی کو ڈھیرے کہ سکولے کو مولوی کو لے اصلا چاقو کوئی نہیں میرے جیب کھولا چاقو ہے صرف وہ مسوا کے دس دن کتنے بندے مرے پہنا تو میرے جیب ہے مسوا کے ایک تصویر میں دہشت گرد ہوں اس لیے دہشت گرد ہوں کہ میں اپنے اسلام پر قائم ہوں الحمدللہ للہ بغیر کمی بیشی کے میری مسلمانی کو دنیا کے سب کفار نہ پسند کرتے ہیں میری مسلمانی کو دنیا کے سب کفار اور منافق نہ پسند کرتے ہیں تو یہ میری دہشت دہشت گردی میرا